میراج کے دلہا میرے نبی میراج کے دلہا پیارے نبی میراج کے دولا میرے نبی میراج کے دلہا پیارے نبی ہے صف آرا سب ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں میراج کے دلہا میرے نبی میراج کے دلہا پیارے نبی میں راج کے دولا میرے نبی میں راج کے دولا ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے جگمگ جگمگ ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں میں راج کے دولہ میرے نبی میراج کے دولہ پیارے نبی میراج کے دولہ میرے نبی میں راج کے دلہا قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر میرا سناتے ہیں جبریل براق سجا کر کے پھر تو بری سے لے آئے جبریل آئے پھر دو سے بری سے لے آئے بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی میں راج کو دلہا جاتے ہیں میں راج کے دولا میرے نبی میں راج کے دولا پیارے نبی میں راج کے دولا میرے نبی میں راج کے نبی ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر کیا خوب سہانا ہے منظر میراج کو دولا جاتے ہیں ہے خوب فضا مہ کی مہ کی ٹھنڈی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہے خوب فضا مہ کی مہ کی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی معراج کو دولا یہ سجلال اللہ اللہ یہ اوج کمال اللہ اللہ یہ سجلال کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ کو دولا جاتے ہیں میراج کے دولا میرے نبی کے دولا پیارے نبی میراج کے دولا میرے نبی میراج کے دولا پیارے نبی دیوان تصور میں دیکھو اسرا کے دولا کا جلوہ دیوان تصور میں دیکھو اسرا کے دلہا کا جلوا میں ملائک لے کر انہیں معراج کو دولا بناتے ہیں جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولا بناتے ہیں اقسام سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کئی تک بھی اقسام سواری جب پہنچی جبریل تک بھی جبریل نے بڑھ کے کہیں تک بھی نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں میں راج کے دولا میرے نبی میں راج کے دولا پیارے نبی میں راج کے دولا میرے نبی میں راج کے دولا پیارے نبی وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا جب دولا بنا سرور ہوگا وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا جب دولا بنا سرور ہوگا اشاک تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں اشاک تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں یہ شان پائی سعادت گے خالق نے عطا کی زیارت گے یہ شان خالق نے عطا کی زیارت ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے موسا تو غش کھا جاتے ہیں جب ایک تجلی پڑتی ہے موسا تو کھا جاتے ہیں میں راج کے دولا میرے نبی میں راج کے دولا پیارے نبی میں راج کے دولا میرے نبی میں راج کے دولا پیارے نبی میں راج کے دولہ میرے نبی میرا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 عشر میں کیسے بھولیں گے میرا شب تو یاد رکھا پھر عشر میں کیسے پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں میں راج کے دُلہ میرے نبی میں راج کے دلہا پیارے نبی میں راج کے دلہا میرے نبی میں راج کے دلہا پیارے نبی